حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کا اقرار کیا اس نے آپ کے سامنے اس عورت کا نام بھی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو عورت نے زنا سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد کے کوڑے لگائے اور عورت کو چھوڑ دیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھیاسٹھ